welcome to lecture number 34 four of course on business mathematics and statistics Virtual University government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے moving averages centred moving averages trend forecast اور introduction to exponential smoothing just we touched what is exponential smoothing آج کے لیکچر میں ہم ایک تو ڈسکس کر رہے ہیں exponential smoothing in more detail اس کے علاوہ ہمارے ٹاپکس ہیں پرموٹیشنس کمبینیشنس تو کافی مٹیریل ہے let's go to the slides immediately and see what we have پہلی بات اب ماڈیول سیون ہم شروع کر رہے ہیں یعنی آپ پہلے چھ ماڈیول اس کورس کے مکمل کر چکے ہیں ماڈیول سیون میں فیکٹوریلس پرموٹیشنس کمبینیشنس یہ آج کا لیکچر ہے elementary probability next two lectures میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا پھر کوئی اسکوائر ڈسٹریبیوشن ٹیسٹ وغیرہ کیسے ہوتے ہیں لیکچر تھرٹی سیون بائن ڈسٹریبیوشن کیا ہے لیکچر 38 میں یہ ہم کریں گے تو آج ایک تو یہ لیکچر 34 میں اور کچھ پچھلا حصہ جو ہم پچھلے لیکچر میں کور نہیں کر سکے وہ آج ہم کر رہے ہیں تو آئیے اس ایگزامپل کو امیڈیٹلی دیکھیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کی تھی اور وہاں پہ جو بات ہوئی تھی کہ 4500 تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ سیل ہے تو اگلے ہفتے فور کاسٹ کیا ہوگی تو آپ نے کہا کہ وہی اسیوم کر لیتے ہیں تو پھر وہاں بات ہوئی کہ یہ تو کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو now we are going to use یہ اسموتنگ کانسٹینٹ یہ الفا جو آپ دیکھ رہے ہیں alpha is call the smoothing constant اور یہاں اس کی ویلو 0.3 ہم لے رہے ہیں اور اگر ہم اس کو یوز کریں تو ویک 3 کی فور کاسٹ کیا ہوگی تو اس کا فارمولا یہاں آپ کو دکھایا کہ week two forecast plus alpha in week two کی ایکچوئل سیل سے ویک ٹو کی فور کاسٹ کو مائنس کیا اور وہ جو ویلو پانچ سو آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے ورک آؤٹ کیا تھا تو وہ ویلو جب آپ پوائنٹ تھری سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو one fifty is that variation یہ پوائنٹ تھری اسموتنگ کانسٹینٹ ہے تو فور تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ سے جب یہ نکالا گیا four thousand three hundred fifty آ گئی تو یہ فور کاسٹ آپ نے اب آپ کے پاس ایک میتھڈ آ گیا کہ جس کو استعمال کر کے آپ اپنی فور کاسٹ کر سکتے ہیں کنکلوژن کیا ہے کہ over estimate is reduced by thirty percent of the error margin five hundred تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں اب اس پہ اس سلائڈ پہ میں نے آپ کے لیے وہ کمپلیٹ فور کاسٹ یہاں میں شو کر رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سیل پوری کس طرح سے فور تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ پھر کالم ذرا نوٹ کریں کہ سیلز کے بعد فور کاسٹ ہے اور ایرر یعنی پہلی فور کاسٹ کی ویلیو ہم نے ایز اٹ از لے لی پہلا ہفتہ جو پچھلی ویلیو تھی اسی کو لے لیا کہ یہ فور تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ ہی ہے اور ایکچول جو ویلیو تھی دیٹ از فور تھاؤزینڈ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ we are using the actual sale value and the previous sale پچھلے ہفتے کی ان کا ڈفرینس کہہ رہے ہیں کہ ایرر ہے that is minus five hundred اور الفا کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایرر کے ساتھ زیرو پوائنٹ تھری اور یہ ساری ویلیوز آپ دیکھ رہے ہیں میں نے فارمولے آپ کے لیے نیچے لکھے ہیں کہ جس میں وہ فور کاسٹ کا فارمولا اور ایرر یہ it is very straightforward جو پچھلی پہ ہم نے کیا کہ ایک تو مائنس ہے سمپلی اور دوسرے میں 0.3 کو آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایرر سے تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں اب اس میتھڈ کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی جا رہی ہے اور یہ ایک طریقہ ہے جس کو کس طرح سے وائی کالڈ ایکسپونینشیل اسموتھنگ اور یہ میتھمیٹیکل میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ میتھڈ جو ایکسپونینشیل اسموتھنگ ہے اس میں alpha is the smoothing constant A is the actual value F is the forecast یہ سمبل ہم استعمال کر رہے ہیں اور پھر رول ہم نے یہاں لکھا ہے کہ ہم اس کو اگر اوپٹیننگ فور کاسٹ کو لکھیں تو اس طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں it's not very as complicated جیسے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں آپ نوٹ کرو کہ یہ صرف ری ارینج کیا گیا ہے وہی formula let me show you that once again کہ یہ فارمولا یہی ہے کہ week forecast week three میں is equal to week two forecast plus alpha اس کو ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے اور week two sale minus week two forecast اور یہاں سے آپ نوٹ کریں کہ آپ اگر اس کو ویک ٹو فور کاسٹ کو کامن اگر آپ لے لیں ان ون پلیس تو یہ ون مائنس الفا آ جائے گا ان ٹو یعنی اسی ایکویشن کو آپ ری رائٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ری رائٹ کریں گے کہ one minus alpha into week two forecast plus alpha into two actual sale یعنی rewriting rearranging the formula now let's go back to that slide again تو اس کو اس طرح سے یہ فور کاسٹ کو علیحدہ لکھا گیا ہے فور کاسٹ پلس پھر وہ الفا استعمال کر کے پھر ری ارینج کیا ہے ایز اے ایکسپلینڈ ناؤ کہ ایکچوئل جو سیل تھی یہ دیکھیں alpha into A n minus one یہ پہلی وہ ٹرم ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی plus one minus alpha F اور یہ ٹی مائنس ون مینس کہ پچھلا جو پیریڈ تھا جو پیریڈ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی اس سے پچھلا پیریڈ ٹی مائنس ون تو یہ ایف ٹی کا فارمولا پھر ایف ٹی کو ایف ٹی مائنس ون کو یہاں پہ لکھا اس کو استعمال کیا اور پلیز uh, نوٹ کہ اب یہ ٹی مائنس ٹو ہو گیا یعنی ٹی مائنس ون جہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ مائنس ون ایڈ ہو گیا ایکچوئل اکویشن وہی ہے اور اس کو ہم نے پھر سبسٹیچیوٹ اس میں ہم کر رہے ہیں سبسٹیچیوشن کر کے ایف تھری کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کو ری ارینج کر رہے ہیں پھر ریپلیس کر رہے ہیں ایف ٹی مائنس ون کو by A T minus three plus one minus alpha F T minus three اب یہ ساری جو ری ارینجنگ ہے it is very very straightforward it's nothing difficult یہ آپ اس کو کریں اور آپ یہ کر کے جب دیکھیں گے تو آخری جو آپ کے پاس ایک ایکویشن آ جاتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے کہ الفا پھر بریکٹ پھر A T minus one plus one minus alpha A T minus two plus one minus alpha raise to two A into T minus three یہاں پہ ایک ٹرم آپ کی آ رہی ہے اور پھر دوسری ٹرم ہے one minus alpha F T minus three تو یہ اتنے کمپلیکیٹڈ جو لگ رہے ہیں فارمولے یہ کیا ہے تو یہ don't be overwhelmed by this formula یہ کوئی ایسی کوئی کمپلیکیشن اس میں نہیں ہے وہ سمپل اکویشن ہے اس کو جب آپ وہ ٹائم وائز دیکھ رہے ہیں تو اس کو اور سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں تو اس کو جب آپ آگے لے کے جائیں گے دوسرے پیریڈس میں سبسٹیچیوشنس ہوں گی تو وہ آپ یو ول ڈسکور کے بعض پہ وہ اسکوئرس کی ویلیو آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ جب آپ سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں تو ملٹیپلیکیشن وہاں پہ آ رہی ہے آئی سجیسٹ کہ آپ اس کو خود بیٹھ کے اسی ری ارینجنگ آف فارمولاز کو خود کریں سمپل سبسٹیچیوشن کا پرابلم ہے لیکن یہاں سے جو ایک بات ہمیں ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ وہ فنکشن ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ اس فنکشن سے پتا لگ رہا ہے کہ ایکسپونینشلی یہ تو گرو کر رہا ہے یعنی ایکسپونینشل اس میں ایلیمنٹ آ گیا اور یہ ایکسپونینشل اسی وجہ سے آیا یہ جہاں پہ یہ اسکوئر آف دا ٹرم جب آ جاتی ہے سنگل ویریبلس پھر آپ اسکوئرس لے رہے ہیں تو that gives you this shape جس کو ایکسپونینشیل کرو کی شکل کہا جاتا ہے تو یہ ایکسپونینشیل اسموتھنگ اس وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ اگلی سلائڈ پہ چلیں اور دیکھیں کہ یہ استعمال کیسے ہو رہا ہے اور پہلا سوال کہ where to apply exponential smoothing what kind of situation what are good values of alpha تو اس میں ایک کرائٹیرین سلیکٹ کیا گیا ہے جس کو کہا جا رہا ہے مین اسکوئر ایرر اور پھر مین اسکوئر ایرر کیسے نکالی جا رہی ہے کہ اس کو ایم ایس ای اس کا M for mean S for square E for error M S E تو کہہ رہے ہیں کہ find M S for by squaring all and including the present one and dividing by the number of period included تو یہ اس کی ایگزامپل ہم دیکھیں گے فردر آن تو اس کا وہ sign of good forecast کیا ہے کہ جب ایم ایس ای کی ویلیو اسٹیبلائز کر جائے تو اٹ مینس کہ کہ یہ اچھی فور کاسٹ ہے یہ آپ نے صحیح اس کی ویلیو آف الفا صحیح سلیکٹ کی ہے اور کنکلوژن یہاں ڈرا کیا جا رہا ہے کہ الفا کی ویلیو جنرلی 0.1 اور 0.3 کے درمیان ہے تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویک 22 ٹو 26 کی فور کاسٹ کی جا رہی ہے ایکچوئل ویلیوز 2200 سے شروع ہو رہی ہیں اور پھر فور کاسٹ ہے نیکسٹ کالم میں اور شروع اسی سے کیا جا رہا ہے اور پھر ایرر ویلیو نکالی جا رہی ہے کہ ایکچوئل مائنس فور کاسٹ کیا ہے پھر نیکسٹ کالم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0.3 پوائنٹ تھری انٹو ایرر اور پھر جو پچھلی سلائڈ پہ کہا گیا تھا ایم ایس ای کی ویلیو پھر اس کا اسکوائر نکالا جا رہا ہے اور آخری کالم میں اس کی ایوریج نکالی جا رہی ہے over the number of values تو یہ آپ خاص بات جو یہاں پہ نوٹ کریں کہ باقی تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی کہ ایرر کیسے نکل رہی ہے what is very straightforward simple zero point three into error simple formula پھر اسکوئر بھی بہت کلیئر ہے پھر میں نے یہاں پہ جسٹ ٹو ریمائنڈ یو کہ ایوریج جو ہے وہ سمپلی وہ ایڈ ہو رہا ہے یعنی یہاں پہ ایم ایس سی کو پلیز نوٹ کریں یہ میں نے باٹم میں جو فارمولا لکھا ہے M S C is equal to sum اور H one seventy six to one eighty یعنی کیا اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے ساری ویلیوز جو ہیں آل دا فائیو ویلیوز وہ پورا رینج اسپیسیفائی ہم نے کیا تو actually sum of square of error ہم جو لے رہے ہیں اس کو پھر ہم اس کی ایوریج نکال رہے ہیں ڈیوائڈیڈ بائی فائیو اور اسی کی فردر بات کہ جب آپ لیٹ سے کہ ویک ٹوینٹی فائیو کی ویلیو کو دیکھ رہے ہیں تو then you are selecting the first four values اس پہ ایوریج نکال رہے ہیں ڈیوائڈیڈ بائی فور اور اس سے پچھلا تھا ڈیوائڈیڈ بائی تھری ٹو اس طرح سے تو ریمبر دس پوائنٹ کہ جب آپ ایم ایس سی کو نکال رہے ہیں تو you have to always remember کہ نمبر آف پیریڈس بڑھ رہا ہے تو اس کو آپ نے ایڈ کرتے جانا ہے تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں اب یہاں پہ ایکسپنشل اسموتھنگ کا ایک ڈائلگ باکس ہے ایکسل میں یہ ایک دم آ گیا let me explain this now کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ٹولس مینیو میں جا کے تو ڈیٹا انالیس کو جب ہم نے سلیکٹ کیا تھا تو ہمارے سامنے کئی ٹولس آ گئے تھے اور ان میں ایک ٹول اس وقت بھی میں نے اس لیکچر میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایکسپنینشل اسموتھنگ کا ایک علیحدہ ٹول ہے تو اس کو جب ہم نے اس لیکچر میں اب ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس ٹول کو جب میں نے سلیکٹ کیا تو ایک ڈائلگ باکس آ گیا تو وہ ایکسپینشیل اسموتنگ کا ڈائلگ باکس اس میں کیا انفارمیشن دینی ہے یعنی یہ کیلکولیشن آپ تھرو مائکروسافٹ ایکسل بھی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو نہ صرف وہ کیلکولیشن مل جائے گی بلکہ گراف بھی آپ اپنا وہاں تیار کر سکتے ہیں تو آئیے یہ پوائنٹ آپ دیکھیں کہ وہ ڈائلگ باکس میں کیا ڈیٹیلس ہیں تو پہلا ان پٹ رینج یہاں بتایا جا رہا ہے کہ enter the cell reference for the range of data you want to analyse اور رینج کا بتایا جا رہا ہے کہ the range must contain a single value اور رو وتھ فور اور مور سیلز آف ڈیٹا یعنی یہاں ریکوائرمنٹ ہے کہ چار یا اس سے زیادہ سیلس ہونے چاہیے پھر یہاں Microsoft Excel is using different term جس کو وہ کہہ رہے ہیں ڈیمپنگ فیکٹر یہ وہی فیکٹر ہے جو جس کو ہم اسمودنگ کانسٹینٹ کہہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ enter the damping factor you want to use smoothed constant the damping factor that minimise the instability of data collect across a population damping factor point three تو مختلف سی بات ہو جائے کہ یہ وہی بات آلریڈی جو ہم کر چکے ہیں کہ یہ اسموتنگ کانسٹینٹ جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو ڈیٹے کو فور کاسٹ کو یہ ایونچولی اسموت کر دے گا تو یہ ایکسل کی ہیلپ فائل میں یہ ٹیکس جو میں آپ کو دکھائی ہے میں نے سلائڈ پہ یہ وہاں سے ایکسٹریکٹ کی گئی ہے تاکہ آپ کو بتایا جائے سمجھایا جائے کہ یہ کس طرح سے آپ اس ٹول کو استعمال کریں گے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ دیکھیں فردر نوٹس یہاں پہ دیے گئے ہیں کہ values of 0.2 point two to three zero point three are reasonable smoothing constants these values indicate that the current forecast should be adjust thirty percent for error in the prior forecast larger constant faster response but can produce erratic projection smaller constants can result in long lags for forecast values یہ بھی ایکسپلین یہاں کرنے کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کو اس سلائڈ پہ خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ اگر بہت چھوٹی ویلیو ہوگی تو بڑا ٹائم لگے گا فور کاسٹ کو اسٹیبل ہونے میں اگر آپ کی ویلیو بہت ہائی ہوگی تو ہو سکتا ہے ریزلٹ تو فوراً آ جائے فور کاسٹ اسٹیبل ہو جائے لیکن بعد میں ریزلٹ آؤٹ ہو جائے گا تو بیسڈ آن ایکسپیرئنس بتایا جا رہا ہے کہ عام طور پہ صحیح forecast between 0.2 and 0.3 and تیار کی جاتی ہیں دیز آر دا ویلوز اور دوسرا جو پوائنٹ آپ کو بتایا گیا کہ اصل میں یہ when we see zero point two it means twenty percent zero point three it means thirty percent تو آئیے آگے چلیں کچھ لیبلس یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے لیبلس کا استعمال کرنا ہے select F the first row and column of your input range contain labels پھر چیک باکس کا بتایا کہ اگر آپ نے وہ you can decide yourself کہ لیبل آپ نے استعمال کرنا ہے یا نہیں ورنہ پھر ایکسل آٹومیٹکلی لیبل جنریٹ کرتا ہے پھر سملرلی آؤٹ پٹ رینج کا بتایا کہ enter the reference for the upper left cell of the output table تو یہ پھر فردر کچھ یاد دہانی ہے کہ errors standard errors check box کو اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے two column output table with standard error values in the right یہ دیا جاتا ہے اور اگر ہسٹوریکل ویلیوز نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ این ابلیک اے کی ایرر ویلیو بھی آپ کے پاس آ جائے گی تو لیٹ می سی ورڈ یا کہ اس ٹول کو جب آپ یوز کریں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا کہ ویلیوز ایک خاص طریقے سے انٹر کرنی ہے اور اگر ہسٹوریکل ڈیٹا نہیں ہے پچھلا تو پھر وہاں پہ an oblique A with this number کا جو سمبل ہے اس کو استعمال کر کے این ابلیک اے کی ایرر پھر آپ کے پاس آ جائے گی لیکن جہاں سے ویلیو لاسٹ ویلیو ہے اس کو ایز اے اسٹارٹنگ ویلیو لیا جائے گا تو آئیے آگے چلیں پھر فردر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ output range must be on the same worksheet as the data use in input یعنی آؤٹ پٹ ان پٹ ایک جگہ پہ ہونا چاہیے پھر چارٹ آؤٹ پٹ بھی ہے کہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ امبیڈڈ چارٹ ہونا چاہیے اس کے لیے اور اسٹینڈرڈ ایررس کے بارے میں بھی ہے کہ select if you want to include a column that contain standard error values in the output table تو یہ کچھ پوائنٹرس ہیں اور یہ یہاں پہ سلائڈ پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ایگزامپل کہ کس طرح سے سب سے پہلے اس سلائڈ پہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ آپ کو پتہ لگے وہ ڈیٹا انالیسز جب سلیکٹ کیا گیا تو ڈیٹا انالیسز کا اپنا ڈائلگ باکس اور پھر انالیسز ٹولز اور ایکسپونینشل اسموتنگ ہائی لائٹڈ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے تو this is what I did یہ لیفٹ سائڈ پہ ڈیٹا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ کیلکولیشنس بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں کچھ کیلکولیشنز پہلے کی گئی ہیں اس شیٹ پہ لیکن یہاں پہ میں اس فنکشن کو ریکال دوبارہ کر رہا ہوں دوبارہ استعمال کر رہا ہوں تو I want to show you this data analysis dialog box تو اس کو آپ نے یہ سلیکٹ یہاں کیا پھر اوکے okay کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے ایکسپونینشیل اسموتھنگ کا اپنا پھر جو وزٹ ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ آ گیا یہ ڈیٹا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ٹو تھاؤزینڈ ٹو ہنڈریڈ اور یہاں پہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکسپونینشیل اسموتھنگ کا اب اپنا ڈائلگ باکس ہے جس میں ان پٹ رینج دیا ہوا ہے اور پھر ڈیمپنگ فیکٹر یہاں پہ میں نے کوئی ویلو نہیں ایڈ کی اینڈ یو ریمبر کے ایکسل میں یہ 0.3 ہوتا ہے لیبلس میں نے ٹک کیا پھر میں نے آؤٹ پٹ رینج اسپیسیفائی کیا ہے اور as you can see I specify D one eighty six to D one ninety one پھر میں نے چارٹ آؤٹ پٹ بھی مانگی اسٹینڈرڈ ایررز بھی میں نے کہا جی مجھے چاہیے تو یہ آؤٹ پٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ چونکہ ہسٹوریکل ڈیٹا نہیں تھا تو پہلی وہ جہاں جہاں پہ ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا اس ڈیٹے کو وہاں پہ یہ ایرر میسج آیا ہے نمبر اور این اوبلیک لیکن جہاں پہ فور کاسٹ جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ فور کاسٹ پھر یہاں سے ٹو تھاؤزینڈ فور کو یہ دکھائی جا رہی ہے اور اسموتھنگ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پلاٹ یہاں پہ لوکیٹ اس کو کیا یہ امبیڈ پلاٹ ہے اور یہاں پہ ایکچوئل اور فور کاسٹڈ ویلوز دونوں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس پہ ایک تھوڑی سی بات ہو جائے یہ آپ نے دیکھا ہے application of smoothing exponential smoothing tool in Microsoft Excel کہ اس کو کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے یہ ایک سمپل سی اپلیکیشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور جو خاص بات یہاں آپ نے دیکھی کہ ایکسپونینشیل اسموتھنگ میں نیچرلی ویریشنز آف ڈیٹا بہت زیادہ نہیں ہوتی وہ ڈیٹا جو ہے وہ generally it moves around and overall average value تو یہ دو گراف آپ کو کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈیٹا ایکچوئل ڈیٹا کیا ہے اور آپ کی forecasted value using this tool in Excel کیا ہے اور اندر ورڈ اباؤٹ دس کیلکولیشن کہ اس میں جب آپ اس قسم کی کیلکولیشن کریں تو ریمبر وہ دو میتھڈ تھے کہ جس میں ایک میتھڈ میں ڈائریکٹلی آپ ایڈ کر رہے ہیں وہ تھرٹی پرسینٹ تو یہ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ویلو یہ اس میتھڈ پہ بیسڈ ہے یعنی it is a simple application کہ جو ایرر ہے اس کی خاص پرسنٹ اس میں ایڈ کی جا رہی ہے اور اس سلائڈ پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ ویلو اس وجہ سے گریجولی یہ انکریز ہوئی ہے تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں اب یہاں پہ ایکسپونینشیل اسموتھنگ کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا اس لیکچر میں اور ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے فیکٹوریلز اس کو اب ہم شروع کر رہے ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنس ہیں مثلا natural numbers you are all aware کے ون ٹو تھری فور ہوتے ہیں پھر یہاں آپ کو بتایا گیا کہ فیکٹوریل کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن ہے فائیو اور پھر ایکسکلیمیشن مارک فیکٹوریل کو ڈیفائن ایسے کیا جاتا ہے کہ اگر فائیو اور یہ فیکٹوریل کا سمبل جو آپ سائن آف ایکسکلیمیشن بھی جیسے آپ عام زبان میں کہیں گے تو اس کو جب آپ اگر ورک آؤٹ کریں کہ یہ کیا نمبر بنتا ہے تو یہ بنتا ہے فائیو پھر بیکورڈ چلتے جانے یا آپ چل سکتے ہیں ون سے شروع کریں اور فائیو تک پہنچ جائیں تو you can write a factorial in these two ways اب ایک اور ایگزامپل ٹین کا فیکٹوریل کیسے لکھا جاتا ہے تو one into two into three right up to ten یہ ملٹیپلائی آپ کر رہے ہیں یا آپ لکھ سکتے ہیں ٹین انٹو نائن بیکورڈ آپ جا رہے ہیں رائٹ اپ ٹو ون تو ان جنرل پھر کیا ہوا کہ یا تو این کا factorial is equal to n into n minus one پھر اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں مائنس ٹو اور آخر پہ three into two into one اور یا آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ این کا factorial is equal to n into n minus one اور اس کو پھر بعد میں ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے این مائنس ٹو کے فیکٹوریل کے ساتھ یعنی آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے یا آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ n is equal to n minus one کا فیکٹوریل تو کیا یہ وٹ از آل دس اباؤٹ اس میں یعنی why we are doing it کیوں یہ اس کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے تو یہ ایسے ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ کمبینیشنس کیلکولیشنس کئی سچویشنس میں آپ کو اس قسم کی کیلکولیشنس کی ضرورت پڑے گی اور یہ ایک بڑا ہی ایبریویٹڈ طریقہ ہے اس ٹائپ کی ملٹیپلیکیشنس کو ریپرزینٹ کرنے کا کہ آپ نے مثلاً یہ multiplication one into two into three into four into five اگر شو کرنی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ فائیو کا فیکٹوریل ہے اور بڑی سمپل سا وہ اس کا ایکسپلینیشن مارک ہے اور اسی میں آپ دیکھیں کہ one into two into three into four جو ہے اس کو کیا کہیں گے فور کا فیکٹوریل ہے تو پھر پانچ کا فیکٹوریل کیا ہوا اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ فائیو انٹو فیکٹوریل فور تو اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر one into two into three کا فیکٹوریل آف تھری آپ لے رہے ہیں اور فائیو کا فیکٹوریل کس کے برابر ہوگا it will be equal to five into four into factorial of three تو یہ ڈفرینٹ کمبینیشنس آف فگرس ان کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ طریقہ ہے فیکٹوریل بڑا ایک دلچسپ قسم کا یہ کانسیپٹ ہے اور نمبرس کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور یاد رکھنے والی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی فیکٹوریل آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس نمبر کو لے لیں تو اس سے نیکسٹ نمبر کے فیکٹوریل سے اس کو ملٹیپلائی کریں تو اس نمبر کا فیکٹوریل آ جائے گا اسی وجہ سے این کے فیکٹوریل کو برابر کیا جا رہا ہے فیکٹور فیکٹوریل یعنی اسے پچھلا نمبر تو بہت آسان بات صرف یہی یاد رکھیں اور آئیے سلائیڈ پہ آگے چلیں ایگزامپلس آپ دیکھیں یا فیکٹوریل کی آپ کو دکھائی جا رہی ہیں پہلے دس کا فیکٹوریل اور اس کو دیکھیں ten into nine into eight into seven یہ right up to one multiply ہو رہا ہے اور اس کی فگر دیکھیں کتنی بڑی فگر نظر آ رہی ہے ملین کی فگر یہاں پہ six hundred twenty eight thousand eight hundred یعنی یہ دس کا فیکٹوریل اتنی بڑی فگر کے برابر بنتا ہے ایک اور اگزامپل آپ کو یہاں دکھائی جا رہی ہے کہ ایٹ کا factorial divided by factorial of five تو وہ جو بات میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی کہ اس کو ہم کیسے وہ how will be deal with this problem تو اس کو ہم ایسے ڈیل کر رہے ہیں کہ جب آپ اس کو ایٹ کے فیکٹوریل کو آپ لکھ سکتے ہیں eight into seven into six into factorial of five تو جب وہ ڈیوائڈ ہوگا فائیو کے فیکٹوریل پہ تو وہ آپس میں کینسل ہو جائیں گے اور جواب آ جائے گا eight into seven into six اور یہ تھری تھرٹی سکس اگلی اگزامپل دیکھیے ٹویلو کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی نائن کا فیکٹوریل تو اس کو ہم کر کے رہے ہیں کہ اب ڈیوائڈ کیا ہوا ہے نائن کے فیکٹوریل پہ تو ٹویلو کے فیکٹوریل کو آپ اس طرح سے لکھ لیں کہ اینڈ پہ کا فیکٹوریل آ جائے تو کیسے لکھا ہے twelve into into eleven ten اور پھر کا فیکٹوریل اور اس کو ڈیوائڈ کریں نائن کے فیکٹوریل پہ تو وہ کینسل ہو گئے تو آنسر ہمارے پاس آ گیا twelve into eleven into ten پھر یہ جواب ہے اور نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے کہ ٹین کا فیکٹوریل ایٹ کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی نائن کا factorial multiplied by five کا فیکٹوریل تو یہ کیسے ہم کر رہے ہیں کہ پہلے ٹین کے فیکٹوریل کو ہم لکھ رہے ہیں اس طرح سے کہ ten in factorial of nine تاکہ وہ نیچے جو نائن کا فیکٹوریل ہے اسے کینسل ہو جائے پھر ایٹ کو ہم لکھ رہے ہیں کہ eight into seven six into factorial five تو جب اس طرح سے لکھا تو یہ دونوں فیکٹوریل جو آپ کے پاس نیومریٹر میں تھے نائن کا فیکٹوریل فائیو کا وہ ڈینامینیٹر کے جو فیکٹوریلس ہیں نائن فیکٹوریل فائیو فیکٹوریل اس سے کینسل ہو کے تو آنسر ہمارے پاس آیا ten into eight into seven six تو یہ three thousand three hundred sixty ہمارے پاس جواب آ گیا تو اس پہ ایک چھوٹی سی بات کہ جب فیکٹوریلس کی اس قسم کی کیلکولیشنس ہم کریں تو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فیکٹوریل کو میں کس طرح سے بریک کروں تاکہ جس جن فیکٹوریلز پہ میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں وہ فیکٹوریل مجھے مل جائیں تاکہ وہ کم از کم کینسل آؤٹ پر آسانی سے ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ٹین کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی نائن کا فیکٹوریل ہے تو ہم اس کو بریک کریں گے 10 کے فیکٹوریل کو اس طرح سے کہ 10 انٹو فیکٹوریل آف 9 لکھیں گے ڈیوائڈیڈ بائی فیکٹوریل آف 9 تو یہ فیکٹوریل آف 9 دونوں کینسل ہو جاتے ہیں اور جواب 10 رہ جاتا ہے تو جتنا مرضی کمپلیکیٹڈ قسم کا سوال ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے all you need to remember is کہ اس کو بریک کریں اس طرح سے کہ جو آپ کے نیومریٹر میں فیکٹوریلس ہیں وہ آپ کو وہاں پہ مل جائیں اور تاکہ وہ کینسل آؤٹ ہو جائیں اور یہ ورنہ یہ کیلکولیشنس اگر آپ سارے نمبرس کو لکھنا شروع کر دیں پروڈکٹ کی شکل میں تو وہ اتنی لمبی اور ایکسٹینسو قسم کی کیلکولیشنس ہو جاتی ہیں کہ وہ بہت ہی انویلڈی ہو جائے گا تو یہ بڑا ایک شارٹ ہینڈ میتھڈ ہے جس سے جس کو استعمال کر کے ہم اپنی کیلکولیشنز بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں تو آئیے پہ واپس چلیں اب یہاں پہ آپ کو ایک اور بات جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے پرموٹیشن کیسے سمجھنا تو پرموٹیشن سے پہلے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ there are different ways of doing things اور اس کی پہلی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ اگر آپریشن اے کو پرفارم کیا جائے ان ایم ویز اور آپریشن بی کو پرفارم کیا جائے ان این ویز تو پھر دونوں آپریشن ہم کہہ سکیں گے کہ ایم انٹو این ویز میں کیے جائیں گے لیٹس ڈسکس دس آلسو یہ جو کانسیپٹ اب آپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بڑا ہی اہم ہے پرموٹیشن کا یہ کانسیپٹ ہے اور پرابلٹی میں اس کی بڑی اپلیکیشنس ہیں تو بہت آسان ہے کہ اگر ایک کام دو طریقے سے ہو سکتا ہے اور دوسرا کام چار طریقوں سے ہو سکتا ہے تو سوال یہ کیا جائے کہ یہ دونوں کام کتنے طریقوں سے ہو سکتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اگر آپ بیٹھ کے تو یہ کیلکولیشن کریں وہ طریقے اگر آپ ایک ٹیبل کی شکل میں یہ بنا لیں اور واقعی وہ کمبینیشنز بنائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ دو چار یعنی آٹھ طریقوں سے یہ ہو سکتا ہے تو یہ اس کو جنرلائز شکل میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک کام ایم وے سے کیا جاتا ہے اور دوسرا کام این وے سے کیا جاتا ہے تو وہ دونوں کام ایم انٹو این وے سے کیے جا سکتے ہیں تو this is what is basically permutations اور اس میں خاص بات کیا ہے پرموٹیشن میں اس میں خاص آرڈر جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ you have to consider all the different options جن سے وہ آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو آئیے اب ایگزامپل دیکھتے ہیں ایگزامپل کیا ہے a coin can be tossed in two ways a die can be thrown six ways تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ a coin and a die together can be thrown in two into six ways یہ وہی جو بات ابھی میں نے ایکسپلین کی کہ دونوں کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو ٹوٹل نمبر آف ویز آپ کے پاس آ جائے گا اب ڈیفینیشن پرموٹیشن کیا ہوتی ہیں because this is the topic we are discussing now تو پرموٹیشن ہیں an arrangement of all or some of a set of objects in a definite order is called permutation اس کے ذرا جو کی ورڈس ہیں پلیز نوٹ کریں ایک کی ورڈ ہے ارینجمنٹ اور دوسرا کیا ہے آل پھر سم یعنی all or some set of objects ایک کمپلیٹ سیٹ ہے آبجیکٹس کا اس میں سے آپ کہہ رہے ہیں یا تو سارے آبجیکٹس یا سم آف دوز آبجیکٹس اور ان کی ارینجمنٹ ایک خاص آرڈر میں جب آپ کریں گے تو اس کو پرموٹیشن کہا جائے گا یعنی دس از اے ڈیفینیشن آئی سجیسٹ کہ آپ اس کو یہ definition as I pointed out کہ ان کو اگر یاد ہی کر لیا جائے تو اچھا ہے an arrangement of of all or some set of objects in a definite order is called permutation تو اس کی ایگزامپل دی جا رہی ہے سب سے پہلے کہ there are four objects A B C and D تو پرموٹیشن آف ٹو آبجیکٹس دیکھ رہے ہیں کیا ہے اے اور بی کی تو اے اور بی کی پہلے اے کو آپ بی سے کمبائن کریں گے پھر بی کو اے سے کریں گے یہاں پہ ایک بات کرنی ضروری ہو گئی کہ جب پرموٹیشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ پلیز نوٹ کہ میتھمیٹکلی تو شاید آپ سوچیں کہ یہ تو وہی بات ہے اے بی اور بی اے لیکن اصل میں جب آپ ایک کیلکولیشن کر رہے ہیں خاص طریقے سے تو ان مینی سچویشنس خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ میٹریسز میں کہ اگر ایک میٹرکس کو دوسرے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اگر اس کو اگر اے انٹو بی ہے تو B into A will not be equal to A into B it's not necessary تو اس وجہ سے یہ پرموٹیشن سمجھنی ضروری ہے تو آئیے سلائڈ پہ چلیں تو یہ تو تھی پہلی اگزامپل کہ دو آبجیکٹس اگر ہیں تو کیسے پرموٹیشن ہوگی اے اور بی کی اے بی اور بی اے اگر تین آبجیکٹس ہیں پرموٹیشن ان تھری آبجیکٹس تو ان کی کمبینیشن کیا ہیں تو ان کا پلیز نوٹ کہ اے بی سی یعنی آپ ہر قسم کا جو پرموٹیشن ہے وہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کہا اے بی سی پھر آپ نے کہا اے سی بی پھر بی کو لے رہے ہیں بی سی اے پھر بی اے سی پھر سی کو لے رہے ہیں سی اے بی اور پھر سی بی اے تو کیسے آپ یہ پرموٹیشن کیسے کر رہے ہیں یہ ڈرائیو کیسے ہو رہا ہے تو کر آپ یہ رہے ہیں کہ ایک پہلا جو فرسٹ نمبر ہے یا لیٹر ہے اس کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اور باقی اس کو ایز ون ٹریٹ کر کے کہ یہ چینج نہیں ہوگا اور باقی دو جو ہیں ان کا آپس میں کیا پرموٹیشنس ہیں ان کو آپ لے رہے ہیں تو اس طرح سے یو ڈرائیو پہلے فرسٹ لیٹر کو آپ نے لیا پھر دو کا پرموٹیشن نکالا پھر سیکنڈ لیٹر لیا اس کا پرموٹیشن نکالا پھر تیسرا لیٹر لیا اور دوسرے دو کا پرموٹیشن نکالا تو اس طرح سے ٹوٹل نمبر آف پرموٹیشن آپ کے پاس آ گیا this is how you will do جتنا مرضی کمپلیکیٹڈ ایشو ہو پرابلم ہو this is how you are going to work out your permutation تو آئیے نیکسٹ لائٹ پہ چلیں number of permutation of three objects taken at a time اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے یہ اس سلائڈ پہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ایگزیکٹلی میتھمیٹکلی ایسے تو نہیں لکھا جاتا یہ تھری کی فگر جو ہے یہ تھوڑی سی ریزڈ شو کی جاتی ہے نارملی جب آپ الجبرا کی اس ٹائپ کی ایکسپریشن لکھتے ہیں تو پرموٹیشن جب آپ لکھیں گے تو تھری ریزڈ لکھیں گے پھر پی لیٹر اور پھر ٹو لیٹر اور یہ ٹو کو لوڈ شکل میں تھوڑا سا لکھا جاتا ہے تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ تین پرموٹیشن آف تھری آبجیکٹس ہیں اور بعد میں ہم اس کے taken two at a time ہے یعنی دو ان میں سے ایٹ اے ٹائم ہم لے رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جب فارمولے کی شکل میں ہم نے لکھا 3p2 تو اب اس کو کیسے نمبرز کی شکل میں کیسے لکھنا ہے یعنی how many permutation do we get تو اس میں فیکٹوریل کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ تین کا فیکٹوریل یعنی this is you will work it out کہ تین کا factorial divided by three minus two کا فیکٹوریل یعنی یہاں پہ خاص بات کیا ہے کہ تھری تو تھا ٹوٹل نمبر یعنی تھری پی ٹو تو جب فارمولے کی شکل میں لکھیں گے تو پہلی جو فگر ہے تھری اس کا فیکٹوریل آپ لیں گے دین یو ول ڈیوائڈ اور جو difference of the two numbers ہے مائنس ٹو اس کے فیکٹوریل کو لیا جائے گا تو اس کیس میں کہ three minus two was one تو تھری کا فیکٹوریل جب ہم نے اس کو کھولا تو وہ تھری انٹو ٹو آیا اور یہ چھ ویلیوز ہمارے پاس آ گئیں اور ایکچوئل جو آپ لیٹرز لے رہے تھے اے بی سی میں سے آپ نے اے بی دو لیٹر آپ نے لیے ہیں اے بی سی میں سے اور یہ وہ ایکچوئل ویلیوز پھر یہاں پہ شو کی جا رہی ہیں کہ اصل میں یہ پرموٹیشنز بنتے ہیں A B B A A C C A B C اور سی بی پھر اس کو اب کیا جا رہا ہے کہ number of permutation of n objects taken r at a time اور یہ وہی بات کہ این جو ہے تھوڑا سا ریز لکھا جاتا ہے یہاں میں نے اسی لائن میں لکھا ہے این پھر پی کیپٹل اور آر بھی تھوڑا سا لوور کر کے لکھا جاتا ہے جو میں نے پی کے ساتھ ہی اسی لائن میں لکھا ہے تو اس کا فارمولا کیا ہوا کہ پہلا جو نمبر ہے این اس کا فیکٹوریل اور بات ہوئی تھی کہ ڈیوائڈ کرنا ہے جو ڈفرینس بٹوین دا نمبر ہے اس کے فیکٹوریل سے تو یہ این مائنس آر ہوا ڈفرنس تو اس کا فیکٹوریل ہم نے لیا تو یہ آپ کے پاس number of permutation of n objects taken r at a time آ گیا تو اس پہ فردر بات یہاں ہو رہی ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ number of n permutation of n different objects taken n at a time is n یعنی یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اگر ایسا فارمولا ہو ایسے کہا جائے کہ این پی این یعنی آل دا یا سلیکشن وہ آر نہیں ہے تو یہ اس کا وہ فیکٹوریل ہی ہے وہ این کا فیکٹوریل یہ بنے گا یہ سارا کمبینیشن جو آلریڈی ہم فیکٹوریل اسٹڈی کر چکے ہیں یہ وہی بنے گا پھر ایک اور یہاں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ number of permutation of n objects of which n one are alike of one kind n two are alike of one kind n n k are alike of one kind تو یہ کس طرح سے لکھنا ہے کہ یہ این کا فیکٹوریل یعنی ٹوٹل جو نمبر ہے اور اس کے بعد جتنے بھی پارٹس ہیں این ون کا factorial multiplied by n two n so forth n k one تک آپ این کے کے فیکٹوریل تک جائیے اور یہ ڈیوائڈ آپ کر رہے ہیں یعنی این کے فیکٹوریل کو جو ڈفرینٹ پارٹس تھے ان کے فیکٹوریل پہ آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں ان کے product please note it's the product of دو سب کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ یہ پارٹس پارٹ فیکٹوریل جو ہیں این این ون ٹو ان کے پروڈکٹ سے آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے پرموٹیشن کا کہ ایک لفظ ہے اسٹیٹسٹکس کا how many possible permutation can be formed from the word statistics تو اس میں کیا کیا گیا ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے کہ ایس دیکھا کتنے ہیں that is three A one T تین ہے آئی دو ہیں سی ایک ہے تو وہ ابھی فارمولا جو ہم نے دیکھا تھا کہ ٹوٹل نمبر کا factorial divided by n one کا factorial multiplied by n two and so forth n k تک جا رہے ہیں تو یہ یہاں پہ ہم نے دس کے فیکٹوریل کو ڈیوائڈ کیا ہے three multiplied by factorial of one in factorial of three into factorial of one اور ایز یو نو کہ ون کا فیکٹوریل تو ون نہیں ہے اور باقی ہم نے اس کو اوپن کیا اس کو اس طرح سے لکھا کہ ten into nine into eight اس کو کرتے گئے right up to the end وہ تین کا فیکٹوریل وہاں پہ ہم نے لکھا آخر پہ جا کے تاکہ دو فیکٹوریل آف تھری کینسل ہو جائیں اور دو فیکٹوریل رہ جائیں جن پہ آپ ڈیویژن کر رہے ہیں تو یہ کیلکولیشن جب آپ نے کمپلیٹ کی you can work it out the answer two fifty thousand four hundred تو یہ کیا خاص بات ہے یہاں پہ کیا یاد رکھنے والی بات ہے لیٹس ڈسکس دس کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ کئی جگہ پہ آپ کو یہ سچویشن ملے گی کہ جہاں پہ یہ پارٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹائپ کی کچھ آئٹمس ہیں یا لیٹرس ہیں یا کوئی اینی تھنگ ایلس کموڈیٹی ہے واٹ ایور تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ایک جگہ پہ سمرائز کر رہے ہیں نمبر نکال رہے ہیں کتنی ہیں ٹوٹل پھر all you are doing is کہ ٹوٹل نمبر کا فیکٹوریل لے رہے ہیں اور اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں with the product of all these part factorials یعنی ہر ایک کا اپنے فیکٹوریل لینا ہے اور اس کا پروڈکٹ نکالنا ہے اور اس کو جو سالو کرنے کا طریقہ میں نے ایکسپلین کیا کہ یہ جو نیومریٹر میں فیکٹوریل ہوتا ہے اس کو آپ اس طرح سے کھولیں کہ جو ڈینومینیٹر میں فیکٹوریل ہے اسے کینسل ہو جائے and then you just open finally جب کینسل کر لیں ویلیوز کو تو جو باقی رہ جائے اس کو آپ ورک آؤٹ کر کے تو you find out the final answer تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اب میں آپ کو یہاں ایک فنکشن دکھا رہا ہوں and let me explain this first کہ پرموٹیشن آپ نے دیکھا کہ فیکٹوریل استعمال ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بڑی ویلیوز بھی بن جاتی ہیں اور وہ کیلکولیٹ کرنا آپ سوچ آپ خود سوچیں گے کہ شاید یہ کیلکولیٹر سے نہ ہو اور شاید یہ مائکروسافٹ ایکسل میں میں مجھے یہ کیلکولیشن کرنی پڑے اتنی بڑی ویلیوز ہیں تو آپ کی فار یور انفارمیشن ایک فنکشن ہے مائکروسافٹ ایکسل میں جو یہ پرموٹیشن ورک آؤٹ کر دیتا ہے اور اس کا نام ہے P E R M U T یعنی پرموٹیشن سے لیا گیا ہے پر میوٹ تو آئیے اس فنکشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس اس کی کیا تفصیلات ہیں it will be good to know how to use this function تاکہ جہاں آپ اس قسم کی کیلکولیشن آپ کو کرنی پڑے تو you should be able to do that تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں تو پرموٹ فنکشن جو ہے اس کو میں پرموٹ کہہ رہا ہوں کہ اس کو returns the number of permutation for a given number of objects that can be select from of objects پھر پرموٹیشن یہاں پہ وہ ایکسپلین بھی کیا گیا کہ set set or or sub of objects events where internal order is significant یعنی یہ خاص بات ہے یہاں پہ یاد رکھنے والی کہ یہ پرموٹیشن سیٹ بھی ہو سکتا ہے سب سیٹ بھی ہو سکتا ہے پھر ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری بات کہ permutation permutation are different from combination for which the internal order is not significant use this function for lottery style probability calculation تو لیٹ می سی اندر ورڈ ہیئر کہ آپ نے دیکھا کہ پرموٹیشن کی بات ہو رہی ہے کہ جب پرموٹیشن ہم کریں گے تو ایک خاص طریقے سے یہ پرموٹیشن بنتی ہے ایک خاص اس کا طریقہ ہے ایک خاص آڈر ہے اور وہ سارے all possible arrangements you remember کو ہم نے کہا تھا کہ یہ پرموٹیشن ہے یہ بڑا کنفیوزنگ ایشو ہے جب آپ کمبینیشنس کی بات کریں گے تو شاید آپ یہ سوچیں کہ یہ فرق کیا ہوا کہ پرموٹیشن بھی وہی ہے اسی طرح سے کمبائن کر رہے ہیں یہ تو تو you will tend to perhaps call a permutation a combination that is not correct اور یہ آپ کو اسی وجہ سے یہ کوشن بھی دی جا رہی ہے اور ایکسل کی ہیلپ فائل میں بھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ please remember that combination is different from permutation اور فرق کیا ہے کہ کمبینیشن میں order is not significant you can combine things in different ways but when we talk of permutations then obviously you have to be very careful اور اس میں وہ پورا جو آرڈر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تو آئیے نیکسٹ لائڈ پہ چلیں تو اس کا سینٹیکس بڑا آسان کہ اس میں وہ نمبر جو ہے وہ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ وہ این پی آر اس میں پہلا جو ٹوٹل ہے number integer describes the number of objects اور دوسرا کیا ہے کہ یہ وہ نمبر ہے جو آپ ہر پرموٹیشن میں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ مجھے پتا لگے کون سا نمبر ہے آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں ایکویشن جو ہے بھی دی گئی ہے یہاں پہ اس میں کچھ ٹیکسٹ آپ کو دوبارہ دکھائی جا رہی ہے تو ایکویشن جو استعمال کی جا رہی ہے وہ اس کو جنرل شکل میں یہاں پہ ایکسل میں جس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس طرح سے لکھا گیا یعنی اکویشن کیا P K comma N to N کا factorial divided by N minus K کا فیکٹوریل تو یہاں ذرا ایک بات خاص نوٹ کریں لیٹ می ایکسپلین دس تو آپ نوٹ کریں کہ مائکروسافٹ ایکسل نے جو سینٹیکس استعمال کیا ہے جس طرح سے پی کے این لکھا جا رہا ہے یہ پہلی سلائڈس پہ جو ہم نے دیکھا وہاں پہ این پی کے لکھا جائے گا اس طرح سے so don't be confuse by the way we are writing this formula تو آئیے اگلی سلائڈ پہ جا کے تو اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ پرموٹیشن اوپر سنٹیکس میں نے دکھایا اور یہ ایگزامپل کیا ہے کہ نمبر آف آبجیکٹس جو ہیں وہ ہنڈریڈ ہیں اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ three is the number of objects in each permutation تو یہ ان سو میں سے یہ ڈفرینٹ پرموٹیشن کتنے بنیں گے امانگ دیز تو اس کا فارمولا آپ نوٹ کریں کہ ایکول ٹو پھر permut P R M U T اور پھر سمپلی آپ یہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں یہ رینج آپ دے رہے ہیں یہ پہلی ویلو آپ نے دی یہاں پہ دو ہی ویلوز دینی ہیں اے فور پھر سیمی کالن اور کوما اور پھر اے فائیو دوسرا دیا ہے بریکٹ کلوزڈ انٹر کی دبائیں گے تو یہ nine seventy thousand two hundred آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف پرموٹیشنس آ گیا تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ ہم فیکٹوریل سے شروع ہوئے جو بڑا انٹرسٹنگ طریقہ ہے ریپرزنٹیشن کا بڑی لمبی کیلکولیشنس جو ایک سیکوینشل آرڈر میں ہیں ان کو ہم ایک شارٹ ہینڈ میتھڈ سے کیسے لکھ سکتے ہیں بڑا دلچسپ طریقہ اور پھر فیکٹوریل کا استعمال کس طرح سے پرموٹیشنس میں ہو رہا ہے اور یہاں پہ ایک بات رہ گئی ہے وچ از اس کا میں آپ کو نہیں دکھا سکا اس لیکچر میں but in the next lecture we are going to look at that تو آج کی جو باتیں تھیں یہ بڑی ایکسٹینسولی ہم نے کوریج آج کی کی جس میں ایکسپرینشیل اسموتھنگ بھی ڈسکس ہوا اور فکٹوریلس پھر پرموٹیشنس کمبینیشن کو ٹچ کیا گیا ہے we will do one or two examples in the next lecture لیکن ہمارا مین فوکس اگلے لیکچر میں ہوگا پرابیبلٹی پہ in the next two lectures we are going to discuss what is called elementary probability یہ کون سے کانسیپٹس ہیں کس طرح سے پرابیبلٹی استعمال ہوتی ہے بڑے ہی دلچسپ قسم کے یہ سبجیکٹس ہیں ویری ویری یوزفل ہماری زندگی میں یہ بہت کام آتے ہیں تو میں آج آپ کو پھر یہ تلقین کر رہا ہوں کہ ورک شیٹس کو ڈاؤن لوڈ کریں مائکروسافٹ ایکسل کی جو ہیلپ فائل ہے اس میں جائیں یہ باتیں جو آپ کو آج بتائی ہیں وہ اسموتھنگ کا ٹول اس کو جا کے چیک کریں یہ ساری باتیں دیکھنے والی ہیں اینڈ دین پلیز پریکٹس تو اس نوٹ پہ میں اس لیکچر کو آج کلوز کر رہا ہوں اسٹوڈینٹس آج بھی بڑی ہی واسٹ کوریج اور کئی ٹاپکس مائکروسافٹ ایکسل کا بھی استعمال ہم نے کیا بڑی دلچسپ باتیں ہوئیں تو آپ کو میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ please continue working seriously with Microsoft Excel تو آج اتنا ہی اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ